میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پرورتکار ہم ایمان لے آئے ہیں بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں